حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول تشہد میں آپ پر سلام پڑھنا تو ہم جان چکے ہیں لیکن درود کیسے پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد یہاں سے لے کر حمید مجید یہاں تک یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی ہیں یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے راوی ابن ابی لیلہ نے کہا ہم ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہمارے استاد گرامی قاسم بن زکریہ نے اپنی کتاب سے دیکھ کر بیان کی تھی مگر اس کی سنت غلط ہے سنن نزائی نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاسی